اللہ اکبر اللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا غیب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرت هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك رواه الإمام مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أوصيكم ونفسي بتقوى الله والسمع والطاعة اسلامی بھائیوں حاضری نظما دوستوں اور ساتھیوں سب سے پہلے میں خود کو اور پھر آپ سب کو تقوا اختیار کرنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہمارے اندر تقوا جیسی عظیم صفت پیدا فرما دے آمین العالمین سامعین جمعہ پچھلے خطبے میں آپ لوگوں نے یہ بات سنی کہ یہ امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان تہتر فرقوں میں ایک جماعت ایک گروہ ایک فرقہ نجات پائے گا اور بہتر فرقے جہنم میں جائیں گے مختصراً آپ لوگوں نے اس بارے میں سنا سوال یہ ہے کہ وہ نجات پانے والا فرقہ وہ نجات پانے والا گروہ کون سا گروہ ہے اس کی کیا صفات ہے اس کی کیا پہچان ہے آج کے دور میں جبکہ ان تہتر فرقوں کا وجود ہو چکا ہے اور وہ سارے فرقے اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں تو آیا وہ فرقہ کہاں ہے کیا پہچان ہے ان کی کیا صفات ہے کس نام سے وہ جانے جاتے ہیں کون سے لوگ ہیں میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور ہر مومن بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ گمراہی سے بچ جائے مستقیم اس کو مل جائے صحیح جماعت کے ساتھ وہ چلے گمراہ فرقوں سے وہ بچ جائے محفوظ رہے اس کا شمار جہنم میں جانے والے فرقوں کے ساتھ نہ ہو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ نہیں اور ہے اور عام طور سے اسی کی ہر مسلمان کو تلاش ہوتی ہے مختلف مسائل میں وہ علماء کی طرف رجوع کرتا ہے لہذا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس فرقے کو جانے پہچانے اور اسی کے ساتھ ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب پاک کے اندر ایسے لوگوں کی بہت ساری صفات اور خوبیاں اور پہچان بتائی جو نجات پا جانے والے ہوں گے جو جہنم سے بچ جانے والے ہوں گے اللہ تعالی نے سر فہرست ان لوگوں میں ان لوگوں کی وہ صفات ذکر کی ہے جن کا عقیدہ سے تعلق ہے جن کا عبادت سے تعلق ہے کہ یہ جماعت یہ فرقہ سب سے پہلے پکے اور سچے مومن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا سورہ بقرہ کے اندر بھی آپ لوگوں نے سنا کتاب وفی ہدل المتقین یہ کتاب قرآن کریم اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے ہدایت دینے والی ہے ہدایت کا راستہ بتانے والی ہے متقین کے لیے الدین یقیم الصلاح اللہ اللہ قیبی جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں عقیدے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا اللہ قیب پھر اس کے بعد اعمال کا ذکر کیا وہ یقین وہ ممبار سے اور پھر اعمال کا زکوٰۃ کا ذکر کیا آگے اللہ تعالی نے فرمایا بما انزل انزل وما من قبلک وبالآخرت هم یوقنون پھر یہاں پر غیب کا ذکر کیا کہ جو اس امت میں جو چیزیں نازل ہوئی نبی آپ کے اوپر جو چیزیں نازل ہوئی اس پر ایمان لانے والے ہیں اور جو آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء پر کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے ان پر ایمان لے آنے والے ہیں وہ بھی آخرت ہم یوقنون اور آخرت پر یقین لانے والے ہیں ایمان لانے والے ہیں تب اللہ تبارک مطالعہ نے فرمایا الادم ربہم یہی لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہدایت پر ہیں وہ الاک المفلحون اور یہی لوگ جو ہے کامیاب ہو جانے والے ہیں میرے بھائیوں عقیدے کے بعد میں اللہ تبارک مطالعہ نے سورہ فرقان کے اندر ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر جو لوگ اللہ کے بندوں میں اللہ کے عباد الرحمان سے یا عباد الرحمان کی صفات کیا ہے بہت ساری صفات یہاں پر ذکر کی گئی ہے ہاں ان میں سے ایک صفت کیا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے ہیں کسی دوسری ہستی کو نہیں پکارتے ہیں یہ کرنا مانگنا اور عبادت کے معنی میں بھی ہے کیونکہ دعا عبادت ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے ہیں عبادت کی کسی بھی قسم کو غیر اللہ کے لیے خاص نہیں کرتے ہیں میرے بھائی اور ساتھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ خوف و کہ جو اپنے رب کو خوف کے ساتھ پکارتے ہیں اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اللہ کے اللہ کے عذاب سے ان کو خوف ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت کی ان کو امید ہوتی ہے یہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے ایمان والے ہوتے ہیں ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنات بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح کیا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت الفردوس ہے جنت الفردوس میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم خسر بے شک کے تمام انسان خسارے میں ہیں مگر مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے میرے عزیز اور ساتھیو ایمان کی پہلی بنیاد ہے عقیدہ اگر کسی کا شخص کسی شخص کا ایمان صحیح نہیں ہے اور کسی شخص کا عقیدہ صحیح نہیں ہے کسی شخص کی توحید صحیح نہیں ہے تو میرے بھائی عزیزوں اور ساتھیوں وہ نجات نہیں پا سکے گا یاد رکھے عقیدہ بہت اہم چیز ہے عبادت کو اللہ کے لیے خاص کیا جائے تمام جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں چاہے وہ صفت غیب ہو چاہے وہ صفت رحمت ہو چاہے وہ صفت رزاقیت ہو کیا کہتے ہیں کی صفت ہو یا رزاق کی اور رازق کی صفت ہو یا اور دوسری جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے سننے کی صفت ہو اور جاننے کی صفت ہو اور معرفت کی صفت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر آن ہر گھڑی اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے اپنے بندوں کو جانتا ہے اپنے بندوں کے قائل میں رکھتا ہے اپنے بندوں کے نفع اور نقصان کو جان رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر گھڑی ہر آن اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے میرے بھائیوں یہ چیز اگر کسی نے کسی بندے کو کسی قبر والے کو دے دیا کہ ہمارا پیر تو ہمارے بارے میں ہر علم میں رکھتا ہے فلاں عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنے مریدوں کے بارے میں ہر وقت خبر رکھتے ہیں وہ اپنے مریدوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے اور ان کو برباد اور ان کو کیا کہتے ہیں نقصان نہیں ہونے دیتے ہیں میرے بھائیوں اس طرح کا عقیدہ رکھنا کسی قبر والے کے بارے میں اور کسی قبر کسی پیر بلی کے بارے میں میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں یہ شرکیہ عقیدہ ہے جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ مومن نہیں ہے ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ ایمان کی پہلی بنیاد کیا ہے عقیدہ ہے اللہ پر ایمان لانا اور اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ کی ربوبیت میں رب ہونے میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کی جو اسما اور صفات ہیں ان پر ایمان لایا جائے اور ان صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے یہ سب سے پہلی بنیاد ہے دوسری بنیاد میرے عزیز اور ایمان والوں کی یا نجات پانے والے فرقے کی یہ پہچان ہے کہ شخصیت شخصیت ایک کو وہ مانتا ہے دین کے معاملے میں پیروی کے معاملے میں اتباع کے معاملے میں اور وہ شخصیت کون سی شخصیت ہے جس شخصیت کا کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہوا تھا جس شخصیت کا کلمہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہے اور جس شخصیت کا طلبہ پڑھ کر کے وہ مسلمان رہے گا اگر زندگی میں کبھی اس نے اس شخصیت کو چھوڑ دیا اور وہ شخصیت کون سی ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی پیروی کی چھوٹے سے چھوٹے اعمال میں بڑے سے بڑے اعمال میں معاملات میں عبادات میں اخلاقیات میں تمام چیزوں میں یہ نہیں کہ عقیدے میں ہم فلاں کو مانتے ہیں سلوک میں فلاں کو مانتے ہیں احکام اور مسائل میں فلاح کو مانتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عقیدہ بھی دیا ہمیں مسائل بھی دیے ہمیں عبادات کا طریقہ بھی سکھایا ہمیں معاملات کا طریقہ بھی سکھایا ہمیں نکاح اور طلاق کا طریقہ بھی بتایا ساری چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ان پر ایمان لانا ان پر عمل کرنا اور ساری چیزوں میں اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا اتباع کرنا یہ بہت ضروری ہے رسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جو اللہ کی جو لوگ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں یہ لوگ انبیاء کے ساتھ ہوں گے شہدا کے ساتھ ہوں گے صالحین کے ساتھ ہوں گے صدیقین کے ساتھ ہوں گے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں اور یہ کتنی اچھی رفاقت ہے اور یہ کتنا کتنا اچھا ساتھ ہے میرے بھائیو عزیز اور ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا کتنی جگہ حکم دیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے بے شمار جگہوں پر یا ہاں اللہ اللہ اللہ فقد کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی تو اطاعت فرما برداری کا مطلب کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم کو دیا وہ ماں آتا کمر رسول فخر ہوں میں فنتا ہوں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسے لے لے اور جس سے روک دیا اس سے رک جائے جو طریقہ عبادت کا دیا اس کو لے لے جو طریقہ نہیں بتایا اس کو چھوڑ دے تمام معاملات میں عبادات میں نماز میں اور اسی طرح سے زکات میں روزے میں حج میں تمام اعمال میں نکاح میں طلاق میں شادی میں بیاہ میں ساری چیزوں میں تجارت میں بزنس میں اور زراعت میں ہر چیز میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے دوسری شخصیت کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھنا ہے یہ نہیں کہنا ہے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں جیسا کہ بہت سارے لوگ لا علمی میں اور جہالت میں کہہ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث صحیح ہے ہاں حدیث صحیح اپنی جگہ پر حدیث صحیح بخاری کی ہے صحیح مسلم کی ہے لیکن کیا کریں کہ ہم فلاں مسلک کے جاننے اور ماننے والے ہیں فلاں مسلک کو فالو کرنے والے ہیں فلاں امام کو ماننے والے ہیں ہم امام کی بات کو مانیں گے حدیث اپنے جگہ پر صحیح ہے ہم فلاں امام کو ماننے والے ہیں لہذا ان کا جو طریقہ ہوگا اس طریقے کو ہم مانیں گے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں یہ کیا ہے اگر کوئی شخص کوئی امتی یہ کہتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ کا یہ فرمان ہے لیکن میں فلاں ہوں اس لیے فلاں کو مانوں گا فلاں طریقے پر چل رہا ہوں اس لیے فلاں طریقے کو اپناؤں گا کیا ہے ایمان رہے گا کہ چلا جائے گا میرے بھائیو یہ غور کریں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے حدیث میں ثابت ہے ایسا لیکن ہم فلاں ہیں فلاں کو مانتے ہیں میرے بھائیو گویا کہ آپ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا اپنی کیا کہتے کامل شخصیت اپنے لیے اتباع قابل اتباع شخصیت آپ نے نہیں مانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا اور آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے صرف مسلمانوں کا نہیں پوری کائنات کا آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے کوئی بھی ہو اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی کلو جنت اللہ منابا میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے مگر وہ جو انکار کرے گا قیل ابا یا رسول اللہ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الجنہ تخل میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا ومن اطاعنی فقد ابا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے انکار کیا رواح البخاری میرے بھائیوں نافرمانی کرنا کیا مطلب کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے جیسا عمل ہے ویسا ہم نہیں کر رہے ہیں یہ نافرمانی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں کوئی دوسرا عمل لاتے ہیں اسی طرح سے میرے بھائیو اور ساتھیو ساتھیوں سننا یا نجات پانے والے فرقے اور جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمسک بال کتاب و سننا ان کے اندر ہوتا ہے یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے کسی تیسری چیز کی طرف نہیں بھاگتے ہیں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں تمسک بال کتاب و سننا اتر کی وہ جیتی جاتی تصویر ہوتے ہیں کہ تم اپنے تمہارے رب کی طرف سے جو چیز نازل ہو رہی ہے اس کی اتباع کرو اس کو فالو کرو ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء اللہ کو چھوڑ کر کے دوسرے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں وہ دین کے معاملے میں شریعت کے معاملے میں میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں کتاب و سنت کو وہ گلے سے لگائے ہوئے ہوتے ہیں قرآن کے اندر اللہ کا فرمان ہے جی ٹھیک ہے میں عمل کروں گا حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے چاہے زندگی ہر سے وہ کوئی عمل کرتے رہے ہو کرتے رہے ہو لیکن ان کی پہچان یہ ہے کہ جب جان لیتے ہیں کہ یہ میرا عمل غلط تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسی ہے وہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہمارے باپ دادا کیا غلط تھے ہم پہلے سے کرتے چلے آئے کیا یہ عمل غلط تھا فلاں عالم صاحب نے یہ بتایا کیا انہوں نے غلط بتایا میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں یہ ایک نجات پانے والا فرقے کا فرد جو ہے نجات پانے والی جماعت کے فرقے کا شخص ایسا نہیں کہتا وہ سینے سے لگا دے لگا لیتا ہے اس کو بسر و قبول کرتا ہے اور جو قبول نہیں کرتا ہے وہ مومن نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاں کلائی وہ منول تمہارے رب کی ربوبیت کی قسم آج کے رب کی ربوبیت کی قسم لا یومنون یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ کو اپنا چیف جسٹس مان لیں فیما صدر بینہم اپنے اختلافی مسائل میں کون سے اختلافی مسائل اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہوتے تھے ہاں؟ دینی مسائل میں اگر اختلاف ہو جاتا تھا تو آپ کو اپنا چیف جسٹس اپنا حکم مان لے فیصلہ کرنے والا مان لے آپ کے پاس فیصلہ لے آئے اور حتى فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے اور اس کو اچھی طرح سے تسلیم کر لے میرے بھائیو عزیزوں اور ساتھیوں یہ ہے یہ ہے جو ہے نجات پانے والے شخص کی پہچان کہ اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف لوٹا دیتا ہے صلی اللہ اللہ علیہ وسلم تعالیٰ نے بھی فرمایا رسول اگر اختلاف ہو جائے اختلاف ہو سکتا ہے صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی اور زندگی کے بعد بھی وفات کے وقت سب سے پہلا صحابہ کرام کے اندر جو اختلاف ہوا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں اختلاف ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی کہ نہیں آئی اختلاف ہو گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نیام سے نکال کر کے دیوانہ وار گھوم رہے کہہ رہے کوئی کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے آپ پر موت آ گئی گردن جدا کر دوں گا تن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسا دیا اور کہا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا يجمع اللہ علیہ کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر دو موت جمع نہیں کیے کرے گا ایک موت آ گئی صرف تحیر و میتن آپ زندگی میں بھی پاک تھے اور زندگی میں بھی پاکیزہ تھے اور موت کے بعد بھی آپ جو ہے پاکیزہ ہیں ممبر پر تشریف لے گئے عمر کو دیکھا کہ ایسا کہہ رہے کہہ رہا عمر بیٹھ جاؤ خطبہ دیا اور فرمایا کیا فرمایا دو آیتیں پڑھی اور فرمایا کہ ان کا میتن و ان میتون کہ بے شک آپ مرنے والے ہیں میت ہونے والے ہیں میت کس کو کہتے ہیں جس پر موت آ جائے تاریخ کائنات کے لوگ بھی مر جائیں گے کوئی بات ہی نہیں رہے گا کل من علیہ فان اس کائنات ہستی میں جو بھی جی- جی- جاندار ہے سب پناہ ہونے والے ہیں کل قتل موت تین بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے دہرایا تو بہرحال انہوں نے یہ آیت پڑھی اور ایک آیت اور پڑھی اما محمد اللہ رسول کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے قد خلق من قبل رسول آپ سے پہلے بے شمار رسول آئے گئے علیہ السلام آئے گئے ابراہیم علیہ السلام آئے گئے علیہ السلام آئے گئے علیہ السلام اور ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر آئے اور گئے افئی تم اعلی کیا اگر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ جائے یا آپ شہید کر دیے جائے قتل کر دیے جائے ان قلب تم اعلی تو تم دین سے پھر جاؤ گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی اور دین سے پھر گئے وہ کلی والا اور جو شخص دین سے پھر جائے اللہ کا ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ دونوں آیتیں پیش کی اور پھر فرمایا یہی نہیں اور پھر فرمایا اپنے لفظوں میں جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں شک رکھنے والے ہو یہ دونوں آیتیں رکھے اپنے سامنے رکھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سامنے رکھے فرمایا محمد الفین محمد القدمات جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا ہو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آ گئی قدمات کا لفظی ترجمہ اگر کہا جائے بے ادبی کے لیے نہیں آپ کو بتانے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے ماتا مر گئے یعنی موت آ گئی آپ کے اوپر آپ کی روح جس میں سے نکل چکی دنیا سے آپ رخصت ہو گئے ومن کان عبد اللہ اللہ اللہ يموت اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو اور اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ حی لا يموت اللہ تبارک و تعالی حی ہے ہاں وہ مرے گا نہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ حی ہے قیوم ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن میرے بھائیو یہ عقیدہ ہونا چاہیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ کرام میں اختلاف ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت پیش کی ہاں اور دین کی جو سمجھ تھی اس کو پیش کیا صحابہ کرام میں اختلاف ہوا کہ باقی رہ گئے کچھ لوگ جو نہیں ماننے والے تھے کوئی بتا دے مائی کلال کی تاریخ میں صحابہ کرام نے کسی ایک صحابی نے اختلاف کیا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت پر اس خطبے کے بعد کسی صحابی نے اختلاف کیا ہو کوئی مائی کلال لا کر کے دکھا دے آج کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پر موت نہیں آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے اور کیا کیا ساری بات ہے یاد رہے یہ سب جو انسانی چیز ہے اللہ کا قانون ہے اس قانون پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بشر کی حیثیت سے جو ہے اس قانون پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا ہاں میں یہ موضوع ایک الگ ہے کبھی میں بتاؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کے بارے میں اور اسی طرح سے دین کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اہل سننا والجماع جو کتاب و سنت کو ماننے والے نجات پانے والے لوگ ہیں وہ فوراً ہی اللہ اور اس کے رسول سے فیصلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں چون و چرا نہیں کرتے ہیں دائیں بائیں یمین یسار نہیں دیکھتے ہیں مان لیتے ہیں اللہ کا کیا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اسی طرح سے یہ جماعت یہ فرقہ یہ فرقہ جو نجات پانے والا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا ماں علیہ اليوم واصحابی کہ میں اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والے لوگ قیامت تک قیامت تک جو جماعت صحابہ کرام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے وہ نجات پا جائیں گے قیامت تک ہر شخص اپنے عمل کو دیکھ لے کہ اس کا عمل صحابہ کرام کے عمل کے مطابق ہے کہ نہیں کوئی عمل جس مہینے کا عمل ہو محرم صبر ربی الاول ربی ثانی جماعت الاول اور رجب شاہبان صاحب کا جتنے بھی ہاں آج سارے مسائل ہیں ان کو دیکھے اگر ہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے وہ فرماتے ہیں مالم یوم دینا لا یقول امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی دوسری صدی پہلی صدی سے دوسری صدی کے ہیں ہاں یعنی ایک سو چھیانوے ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور ایک سو نواسی ہجری میں ان کی وفات ہوئی غالباً یہی تاریخ ہے اس بیچ انہوں نے کہا تھا کہ جو عمل جو کام جو دین کا عمل جسے لوگ دین کا سمجھ کر کے آج کر رہے ہیں جو اس زمانے میں دین نہیں تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں دین کے طور پر دینی عمل نہیں جانا جاتا تھا دینا آج اگر لوگ اس عمل کو دین سمجھ کر کے کر رہے ہیں تو دین نہیں ہوگا کتنے قریب تھے ہاں؟ کتنے قریب تھے انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں دین کی حیثیت سے نہیں جانا جاتا تھا تو آج اگر کوئی شخص کوئی عالم کوئی مفتی کوئی امام اس کو دین کی حیثیت سے بنا کر کے پیش کرتا ہے کہ اس کو بھی کرو یہ بھی کرنے کی چیز ہے تو وہ دین میں داخل نہیں ہوگا لہذا میرے بھائی عزیز اور ساتھیوں نجات پانے والے فرقے اور جماعت کی بہت ساری پہچان ہے میرے بھائیوں کوشش کروں گا کہ ایک کا جمعہ میں اور آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں وقت ختم ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار ہم سب کو اس فرقے نازیا اور نجات پانے والی جماعت میں شامل فرما دے اس جماعت کی پہچان کرنے کی اور ان کے ساتھ جڑ جانے کی ان کے ساتھ شامل ہو جانے کی توفیق خدا فرما اے اللہ اس دنیا میں بھی ہم کو اس نجات والی پا جانے والی جماعت کے ساتھ رکھ اور آخرت میں بھی ہمارا حشر بھی انہی نجات پانے والی جماعت کے ساتھ ہمیں ہمارا حشر فرما اور انہی کے ساتھ ہمیں جنت نصیب فرما جنت میں داخل فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ علی نبینا محمد و علی و اصحاب اجمعین بارک اللہ لنا و لکم فی القران و دیما فانی و یاکم الایات و ذکر الحکیم انه تعالی جواد الکریم و ملک بر و رحیم استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم